السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اسٹوڈنٹ آج سے ہم وہ کام شروع کرنے والے ہیں میرا خیال ہے کہ جس کا آپ کو بہت شدت سے انتظار تھا ہم اپنی ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی طرف آنے والے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ویب ٹیئر کی ٹیکنالوجیز کیا ہیں سرولیٹس جی ایس پی اور جاوا سرور فیسز کیا ہیں ای جے بیز کیا ہیں جیسے جیسے جس چیز کے اوپر موقع ملا بات کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے ایک ویب اپلیکیشن ڈیولپ کی جاتی ہے اس سے پہلے ہم نے جاوا کی ایک فاؤنڈیشن اپنے لیے ڈیولپ کر لی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ فاؤنڈیشن ہمارے کس طرح سے کام آتی ہے بیسک لینگویج کا سینٹیکس آپ سیکھ چکے ہیں اور اسی سینٹیکس کو یوز کرتے ہوئے یہ ساری اپلیکیشن جو ہیں یہ جو ویب سائٹ کی ٹیکنالوجیز ہیں یہ بہت جلدی آپ ان شاء اللہ گراسپ کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے ابھی تک آپ جاوا ٹو اسٹینڈرڈ ایڈیشن پہ کام کرتے آئے ہیں جے ڈی کے جس کو ہم نے کہا اور آپ نے اس کی ڈفرینٹ لائبریریز یوز کی اسٹرنگ کلاس تھریڈنگ کی کلاسز آپ نے استعمال کیں نیٹ ورکس کی کلاسز پہ ساکٹس اور فائل ریڈنگ رائٹنگ کے لیے ہم نے آئی او کے پیکیج استعمال کیے اب ہم جا رہے ہیں ویب اپلیکیشن کی طرف شروع میں شاید ہم نے ڈسکس کیا ہو اگر نہیں کیا تو اب یہ انفارمیشن آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جے ڈی کے ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشنز ہوئی ہوتی ہیں جیسے جے ٹو ایم ای ہے جے ٹو ڈبل ای ہے جے ٹو ایس ای ہے J two M E Java two micro edition جو ہے یہ اسٹینڈ کرتی ہے چھوٹے ڈیوائسیز کے لیے موبائل ڈیوائسیز کے لیے اور ان کے اوپر جو کام کرنے کے لیے ہمیں لائبریریز چاہیے ہوتی ہیں وہ جے ٹو ایم ای کے تھرو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں جے ایس ٹی کے جو کہ ابھی تک ہم یوز کرتے آئے ہیں یہ یوز ہوتی ہے جو نارمل ہماری اپلیکیشنز ہیں جس میں ہماری G O I based application ہیں ایون نیٹورک اپلیکیشنس بھی ہیں ان کی ساری لائبریریز اس میں ہوتی ہیں بیسک لینگویج کی support strings integer threads IO یہ سارا کچھ جاوا ٹو اسٹینڈرڈ ایڈیشن کی لائبریری کے اندر اویلیبل ہے جب ہم بات کرتے ہیں ویب اپلیکیشن کی اور اس کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرپرائز اپلیکیشنس جو ہوتی ہیں ان کے آج کل انٹرفیسز جنرلی ویب بیسڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا سیٹ آف لائبریریز آ جاتا ہے جس کو ہم جی ٹو ڈبل ای کے اندر کیٹیگرائز کرتے ہیں which for Java two enterprise edition تو انٹرپرائز ایڈیشن والی جو جے ڈی لائبریریز ہیں جاوا کی اس میں یہ سارے سرولیٹس جے ایس پیز ای جے بیز اور جاوا سرور فیسز وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم اب جو کام کرنے لگے ہیں اس میں ہمیں جے ٹو ڈبل ای کی بھی کچھ لائبریریز کا استعمال کرنا پڑے گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ سرولیٹس کیسے بنائے جاتے ہیں جی ایس پی کیسے بنائے جاتے ہیں جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ہم ان پہ بھی بات کریں گے پیچھے سے بھی تھوڑا سا لے کے چلیں گے تاکہ آپ بہت سارا کیونکہ ایسا کوڈ ہے جو کہ ابھی پرانی تھوڑی ریلیٹیولی اتنی پرانی بنی ریلیٹیولی اولڈر ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہا ہے تو وہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں گے کہ کیا ہے اور ساتھ جو آج کل لیٹسٹ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی تو جے ٹو ڈبل ای کی ایک ریالم کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ جے ٹو ڈبل ای کیا ہے شروع میں ہم نے کورس کے آپ کو ایک دفعہ ڈیمو دیا تھا کہ ڈفرینٹ ویب اپلیکیشنس دکھائی تھی تھوڑا سا وہ اس پہ پیچھے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا اپلیکیشن تھی اور تاکہ ہم ایک رینیوڈ ہماری ویگر ہو کہ ہم نے بھی اس طرح کی اپلیکیشنس بنانی ہیں جب ہمارا کورس کا اسٹارٹ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاید ایک لیکچر میں میں نے آپ کو ایک دو اپلیکیشنس دکھائی تھیں یاد کرتے ہیں کہ وہ کون سی تھیں ایک تو ہمارے سامنے اپلیکیشن تھی ریویو مینجمنٹ سسٹم کی آپ کو میں نے یہ دکھائی تھی اپلیکیشن اور میں نے کہا تھا کہ اس ایپلیکیشن کے تھرو آپ اپنے امپلائیز کا ریویو کر سکتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ ایک ماڈیول ہے اور اس کے اندر ہم امپلائیز کا جو ریویو کا پروسیس ہے وہ سارا آٹومیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح ہم نے اپلیکیشن دیکھی تھی ایک اسکول مینجمنٹ سسٹم کی اور بہت ساری اور بھی اگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھیں یہ والی جو ویب اپلیکیشنز آپ نے دیکھی اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس تک پہنچے یہ دیکھا جائے کہ یہ ویب اپلیکیشن کیسے بنتی ہے ویب کے اوپر اپلیکیشن بنانے میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ایک ویب اپلیکیشن پہ ان سب کے بارے میں بات ہوگی یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ویب کے اوپر اپلیکیشن کا ماڈل کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ویب کے اوپر اپلیکیشن چلتی ہیں what is a web application web application کے اندر ہمارے پاس ویب سرور ایک ہوتا ہے جرنلی جو کہ ہماری ریکویسٹ کو رسپونڈ کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے گے کہ یہ جو ہمارے سامنے سلائڈ ہے اس میں ایک صاحب ہیں جو کہ ریکویسٹ کرتے ہیں ویب کی کسی پیج کے لیے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ سرور کے تھرو واپس آتی ہے اور بیچ میں ہمارا پورا ویب ہے اور یہ ساری جو کمیونیکیشن ہے یہ ایچ ٹی ٹی پی کے تھرو ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا کیا رول ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی پی ماڈل ہے کیا ایکچولی یہ سارا ماڈل ریکویسٹ اور رسپانس ماڈل ہے ایچ ٹی ٹی پی ہمیں کمیونیکیشن کا ایک میکنیزم پرووائڈ کرتا ہے اٹ سیلف تو یہ ایک پروٹوکول ہے H T T P stands for hyper text transfer protocol لیکن یہ جو ہے ایک کمیونیکیشن پورا ماڈل ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کمیونیکیٹ کیسے کیا جانا ہے کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں کلائنٹ جو ہوتا ہے which is not always a web browser but generally it's a web browser it sends a request for a resource to a server ہمارے سامنے ایک ویب سرور ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ریسورسز اویلیبل ہے so our client which is generally a web browser sends a request for a particular resource to a web server. If the server has that resource, it returns that resource through a response. اور اگر اس کے پاس یہ نہیں ہوتا یا کوئی اور پرابلم وہاں پہ آ کر ہوتا ہے تو it gives back an error message A C T B کا جو کمیونیکیشن ماڈل ہے یہ اسٹیٹ لیس کمیونیکیشن ماڈل ہے it does not give us with any immediate feedback and it neither tells us how the request is made یہ جو میں نے تین باتیں کی ہیں اسٹیٹ لیس فیڈ بیک اور ڈیٹیلز آف ریکویسٹ ان پہ ہم فردر ڈسکشن کریں گے فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ مینٹین نہیں ہوتی ایچ ٹی پی ریکویسٹ کے اندر اگر آپ ایک ہی براؤزر سے دو تین چار پانچ دفعہ ریکویسٹ کریں گے تو ویب سرور ان میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ کیا یہ ایک ہی براؤزر سے آئی ہوئی ہیں یہ پچھلی ریکویسٹ کا پارٹ ہے یا نئی ریکویسٹ ہے کیا ہے وہ ہر ریکویسٹ کو ایک نئی ریکویسٹ کے طور پہ ٹویٹ کرتا ہے اسٹیٹ لیس کی وجہ سے کیا پرابلمس ہیں یہ بھی ہم جا کے دیکھیں گے آگے جا کے اور کیسے اسٹیٹ لیس کو ہم اسٹیٹ فل بنا سکتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے فیڈ بیک اگر بیچ میں کوئی ایرر وغیرہ آ جائے تو کئی دفعہ بہت امیجیٹ فیڈ بیک نہیں ملتا تھوڑا ڈیلے آتا ہے بیچ میں یا کئی دفعہ نہیں بھی ملتا ان ساری چیزوں پہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکشن کریں گے یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کلائنٹ جو ہے وہ جرنلی ایک ویب براؤزر ہوتا ہے ویب براؤزر کے علاوہ there are different types of that are available such as F T P clients ہیں جو کہ آپ کے اسینشلی کرتے تو فائل ٹرانسفر ہیں لیکن they can also communicate with your web servers telnet ہے اس کے تھرو بھی آپ ویب سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں سو so, ہم ڈفرینٹ طریقے سے اپنے ویب سرور کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں ویب سرور اٹ سیلف کیا ہے web server is a software that provide services to access the internet or an internet or even an extranet جو ویب کے اوپر ہمیں سروسز دیتا ہے جو software that is our web server web server host websites it's provide for T P and other یہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان سب کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ web web web server server host site سو کے اندر وہ سارا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور وہاں سے ہمیں رسپانس ملتا ہے یہ ریکویسٹ رسپانس ہمیں آتی ہے ایک پروٹوکول کے تھرو جو کہ ایچ ٹی پی ہے اس کے علاوہ ویب سرور دوسرے ٹائپ کے پروٹوکولس کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے اور سرور پہ پڑے ہوئے پروگرامس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ we've got a client and we've got a server client send its request to server server gives back the response جو ریکویسٹ سینڈ کرنے کا پروسیجر ہے اور جو ریسپانس نے واپس آنا ہے اس کے اندر ایک پروٹوکول انوالو ہے کلائنٹ سرور سے ریکویسٹ ایک خاص طریقے سے کرتا ہے سرور اس کا خاص طریقے سے جواب دیتا ہے اور یہ سارا خاص طریقہ جو ہے that is our protocol web کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو one protocol is very important that is H T T P H T P stands پر جیسے ابھی میں نے کہا ہائپر ٹیکسٹ کے لیے اٹس ہائپر یا ٹرانسپورٹ پروٹوکول اور ہائپر ٹیکس کو مارک اپ لینگویجز کو سب کو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے سب سے پہلے تو بات یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پروٹوکول ہوتا کیا ہے آپ نے گھر میں اپنے والد سے بات کی ہوگی والد سے بات کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اگر ہم اس طریقے سے ہٹیں تو کانسیکوینسز میرے خیال ہے سب کو اندازہ ہو گئی اسی طرح جب آپ بہن بھائی سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرنے کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ ایک ادب کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے ٹیچر کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے ایک پریزیڈنٹ سے آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف پروسیجرز انوالو ہے آپ اگر آپ فار ایگزامپل انگلینڈ کی کوئین سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ پہلے یہ کریں وہ یہ اگر آنسر ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے یہ آنسر ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے تو یہ جو سارا پروسیجر ہے یہ جو سارے اسٹیپس ہیں all the steps are a protocol یہ تو پروٹوکول کی ایک ڈیفینیشن ہوگی ریئل لائف کے اندر پروٹوکول ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کی کی جب بات کرتے ہیں تو پروٹوکول کیا سینس بنتی ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیٹورک پروگرامنگ کی تھی تو ہم نے ایک ایک بہت ہی بیسک سا کلائنٹ بنایا تھا اور اس کا ایک سرور بنایا تھا کلائنٹ ساکٹ کھولتا تھا سرور کو اپنا نام بھیجتا تھا سرور اس نام کو ریسیو کر کے اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرتا تھا اور واپس کلائنٹ کو بھیج دیتا تھا ہم نے اس کو ایکو سرور کہا تھا ایکو سرور میں کیا ہو رہا ہے آپ کا کلائنٹ ہے یہ ساکٹ اوپن کرتا ہے اور اپنا نام بھیج دیتا ہے سرور کو اس کا مطلب ہے کہ سرور کے اینڈ پہ ہم نے ایسا کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کلائنٹ سے مجھے ایک ورڈ ریسیو ہوگا جو کہ اس کا نیم ہوگا سرور کیا کرتا ہے اس ورڈ کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرتا ہے اور وہ ورڈ واپس بھیج دیتا ہے کلائنٹ کو تو اب اس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ اپنے اینڈ پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سرور سے مجھے ایک ایسی چیز ریسیو ہوگی جس میں میرے نام کے ساتھ ہیلو اپینڈ ہوگا تو یہ ایک دونوں کے بیچ میں کمیونیکیشن پروٹوکول ہے اگر کلائنٹ اس سے ہٹ کے کچھ کرتا ہے تو آبویسلی سرور ویسا رسپانس نہیں دے پائے گا جیسا ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سرور اس سے ہٹ کے کچھ کرتا ہے تو کلائنٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ انپرڈکٹیبل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ اینڈ پہ بھی سرور اینڈ پہ بھی کچھ ایکسپیکٹیشنس ہیں کلائنٹ یہ کرے گا تو سرور اس کے آگے سے یہ کرے گا اور کلائنٹ اس پہ پھر آگے اسی طرح سے کام چلے گا تو یہ جو ہم نے سافٹ ویئر کے اندر کام کیا ہے کہ جی کلائنٹ نے کچھ بھیجا سرور نے کچھ بھیجا پھر کلائنٹ نے کچھ بھیجا and again something this is known as protocol ہم نے شروع سے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جی کلائنٹ یہ کرے گا اور سرور یہ کام کرے گا کلائنٹ پھر یہ کرے گا سرور یہ کام کرے گا اس سے دونوں ہٹیں گے تو کام نہیں چلے گا اسی طرح ویب اپلیکیشنس کے اندر بھی ہوتا ہے ویب اپلیکیشن ہم نے بات کی کہ جو پروٹوکول ہوتا ہے that is H T T P تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایچ ٹی ٹی پی کے اندر ایک کلائنٹ ہے ایک سرور ہے کلائنٹ ریکویسٹ کرتا ہے سرور رسپانس کرتا ہے ایکو سرور کے اندر جو پروٹوکول لکھا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ڈیوائس کر ہے ہم نے کہا جی ہم نے سیدھا سیدھا چھوٹا سا پروگرام بنانا ہے سو لیٹ سے کہ کلائنٹ ہیلو کلائنٹ اپنا نام بھیج دیتا ہے سرور اپنا جواب بھیج دیتا ہے لیکن جب آپ ایچ ٹی کی ایچ ٹی پی کی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ الیبوریٹیڈ ہے H T T P protocol جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ویل ڈیفائنڈ ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کلائنٹ کیا کیا انفارمیشن دے گا یہ بتایا گیا ہے کہ سرور کس کس طرح سے رسپونڈ کرے گا اور دونوں سائڈ پہ جو سافٹ ویئر لکھے جاتے ہیں جیسے سرور کا کوڈ بالکل ویسے ہی کوڈ ہوگا جیسے ہم نے اپنے سرور کے لیے لکھا تھا یہ ضرور یہ بات ڈیفینیٹلی ہوگی کہ وہ کوڈ بہت بڑا ہوگا اس میں بہت ساری ایرر چیکنگ ہو رہی ہوگی وہ بہت ساری ایڈیشنل فنکشنلٹی پرفارم کرتا ہوگا لیکن ایٹ دا ویری بیسک وہ کر کیا رہا ہے وہ صرف سرور ساکٹ اوپن کر کے ہماری ریکویسٹ سنتا ہے اور اس کے مطابق جواب دیتا ہے اب جو کلائنٹ نے سرور کو کچھ بھیجنا ہے اور سرور نے کچھ جواب دینا ہے ایچ ٹی پی پروٹوکول کے مطابق تو ایچ ٹی پی پروٹوکول میں یہ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ کیا بھیجے گا سرور کیا جواب دے گا پھر کلائنٹ کیا بھیجے گا سرور کیا جواب دے گا اور اس کے مطابق ہمارے دونوں سائٹ کے کلائنٹ سائٹ کا بھی اور سرور سائٹ کا بھی سافٹ ویئر لکھا جاتا ہے کلائنٹ سائٹ پہ ہمارا جو براؤزر ہوتا ہے جنرلی جیسے میں نے کہا کہ ہماری ویب اپلیکیشن میں اکثر ہمارا کلائنٹ ایک براؤزر ہوتا ہے تو براؤزر ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب سرور سے مجھے اس طرح کی انفارمیشن آئے گی اس انفارمیشن پہ بیس کر کے وہ آگے کام کرتا ہے فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک یو آر ایل کھولیں جس میں ڈاٹ ایکس ایل ایس لکھا ہو تو آپ کا جو ویب براؤزر ہے وہ آپ کی مائکروسافٹ ایکسل اوپن کر دیتا ہے اگر آپ نے ایسا یو آر ایل اوپن کرے جس میں ڈاٹ پی ڈی ایف لکھا ہو تو وہ ایکروبیٹ کھول دیتا ہے simple dot H T M L آ رہی ہے تو وہ ایچ ٹی ایم ایل دکھا دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن کسی طرح ہمارے تک پہنچ رہی ہے تو کلائنٹ اپنے اینڈ پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ سرور کو ریکویسٹ کرے گا اور سرور اس کا جواب دے گا تو کچھ چیزیں اس کو ملیں گی ان چیزوں کی بیسس پہ وہ اس کا سارا ڈسپلے بھی مینج کرتا ہے اور بہت سارے اور کام بھی کرتا ہے سملرلی سرور اپنے اینڈ پہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی کلائنٹ سے کچھ انفارمیشن ملے گی اور ان اس انفارمیشن کی بیس پہ وہ کلائنٹ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اب میں چاہوں گا یہ کہ ہم ذرا وہ دیکھیں کہ کلائنٹ اور سرور جو ایچ ٹی پی پروٹوکول پہ اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب آپ جاوا کے اندر یا سرولیٹس کے اندر یہ پروگرامنگ کریں گے تو مے بی آپ کو یہ اتنا سارا کام جو ہے نہ کرنا پڑے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوں گی but just to understand the basics as a computer science student you should know کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے کس طرح سے کام ہوتا ہے آئی تھنک یہ ایچ ٹی پی کی تھوڑی سی ڈیٹیل جاننا آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور ضروری بھی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی پی کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے ریکویسٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے رسپانس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ان سے مل کے کام کیسے ہوتا ہے اس سب پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں H T P is basically request response oriented model it's a request response oriented protocol parts of an H T P request are request method U R I field and body so ایک ایچ ٹی ٹی پی جب ریکویسٹ آتی ہے تو اس میں ریکویسٹ میتھڈ ہوتا ہے یہ گیون ہوتا ہے کہ ریکویسٹ کیسے جائے گی یو آر آئی ہوتا ہے یونیورسل ریزورس آئیڈینٹیفائر جسے ہم کہتے ہیں ہیڈر فیلڈ ہوتی ہیں اور باڈی ہوتی ہے اس کے بھی ہم ڈیٹیلز آپ کو دکھاتے ہیں similarly H T T P response contains result code head of fields and body تو H T T P request کے اندر اور رسپانس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں آئیے ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک H T T P request کی ایگزامپل نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں گے کیا کچھ ہے جب آپ براؤزر کے اندر کوئی یو آر ایل لکھ کے اس کو انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کے براؤزر وہ ویب سائٹ کھولتا ہے یہ ویب سائٹ کھولنے کے لیے وہ سرور کو کیا کچھ بھیجتا ہے یہ دیکھتے ہیں تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم جاوا ڈاٹ سن ڈاٹ کام کا پہلا پیج کھولنے جا رہے ہیں جو کہ انڈیکس پیج تھا تو دیکھیں کہ ہمارے براؤزر نے ریکویسٹ کیا بھیجی ہوگی یہ ریکویسٹ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے براؤزر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس طرح سے کوڈ ہوا ہوا ہے کہ وہ یہ ریکویسٹ سارا کچھ بھیج دیتا ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ریکویسٹ کا میتھڈ ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے میتھڈ ہوتے ہیں ایچ ٹی پی ریکویسٹ کے گیٹ پوسٹ وغیرہ تو سب سے پہلی چیز جو دی ہوئی ہے وہ ہے گیٹ اس کے بعد یو آر آئی ہمارا ہوتا ہے کہ وہ ہم نے ریسورس کا بتانا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ index dot H T M L ہمیں چاہیے اور جو پروٹوکول کا ورژن ہم استعمال کر رہے ہیں ایچ ٹی پی کا that is one point one so that makes your request line request line کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں request headers request headers provide further information to the server کے یہ جو ان کمنگ ریکویسٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو تو ایک وہ بتاتا ہے کہ کس ہوسٹ پہ یہ ریکویسٹ یعنی کیونکہ آبویسلی جب تک یہ بات پتہ نہیں ہوگی ریکویسٹ پہنچ نہیں پائے گی اپنے جو کریکٹ ہوسٹ ہے وہاں تک سو جاوا ڈاٹ سن ڈاٹ کام ہمارا ہوسٹ ہے یوزر ایجنٹ جو ہمارا براؤزر جس طرح کا جو یوزر ایجنٹ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے فور پوائنٹ فائیو اور اس کی انکوڈنگ انگلش بیسڈ ہے جو لینگویج ہے اور یہ ایکسیپٹ کیا کچھ کر رہا ہے ایم ایچ ایکسیپٹ کرتا ہے جیف ایکسیپٹ کرتا ہے M H slash JPEG type کا میں ایکسیپٹ کرتا ہے سو آن سو یہ جو ہے وہ کچھ بتا رہا ہے ایکسیپٹ لینگویج کر رہا ہے دیٹ از انگلش اور جو کریکٹر سیٹ یہ یوز کر رہا ہے اس کی U T F dash eight اور I S O double eight five nine dash one یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے آپشنل ریکویسٹ باڈی اگر ہماری ریکویسٹ کے ساتھ کچھ پیرامیٹرس جا رہے ہو تو وہ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں وہ پیرامیٹرس ہمارے یو آر ایل میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں پیرامیٹرس کیا ہوتے ہیں جیسے آپ نے ہاٹ میل کا جب پیج کھولا ہو تو آپ اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ دیتے ہیں تو this username and password is actually the parameters of the request تو وہ پیرامیٹرز ریکویسٹ کی باڈی میں بھی جاتے ہیں اور کئی دفعہ یو آر ایل میں بھی جاتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ریکویسٹ میں نہ صرف یہ ہیڈرز ہوتے ہیں بلکہ ابھی ہم نے جو ریکویسٹ کی آپ کو تین پارٹس ریکویسٹ میں اور بھی بہت سارے ہیڈرز ہو سکتے ہیں کمپلیٹ انفارمیشن کے لیے آپ کو اس کی ایچ ٹی پی کی آر ایف سی پڑھنی چاہیے یا اس کی کرنٹ اسپیسیفکیشن دیکھنی چاہیے ریکویسٹ میں جو اور ہیڈرز انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں وہ فرام ہوتا ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ ای میل ایڈریس اس پرسن کا کیا ہے جنرلی براؤزر اس ہیڈر کو نہیں بھیجتے فار آبیس ریزن اس کے علاوہ ایک اور ہیڈر ہو سکتا ہے وایا کا ہمیں پتا ہے کہ جب ہماری ریکویسٹ ایک ویب سرور تک پہنچتی ہے تو وہ راستے میں بہت سارے گیٹ ویز اور پراکسیز وغیرہ سے گزر کے پہنچتی ہے تو یہ جس گیٹ وے اور پراکسی سے گزرتی ہے وہ گیٹ وے یا پراکسیز میں اپنا ایڈریس سیٹ کر دیتا ہے تاکہ ہمیں ریکویسٹ کا پاتھ ایک پتہ چل سکے جنرلی یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر کسی نے ہم پہ اٹیک کیا تو یہ کہاں کہاں سے اٹیک ہو کر آیا تھا اس طرح ریکویسٹ پیرامیٹرس جو ہیں میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ریکویسٹ باڈی میں بھی جا سکتے ہیں اور یہ دے کین آلسو بھی part of U R L جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ H T P slash W W W dot Gmail dot com slash register یہاں پہ نیم وہ فیلڈ ہے جہاں پہ ہم اپنا نیم دیتے ہیں اسٹیٹ وہ فیلڈ ہے جہاں پہ ہم اپنی اسٹیٹ دیتے ہیں تو آپ اپنے جو پیرامیٹرز ہیں ریکویسٹ کے ان کو یو آر ایل کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ ان کو as a body of the request جو ایچ ٹی پی ریکویسٹ ہوتی ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور کس طریقے سے کب بھیجا جاتا ہے آگے جا کے اس پہ بات ہوگی یہاں تک ہم نے بات کی H T T P request کی تھوڑا سا اگر آپ گم ہو گئے کہ کیا چیز چل رہا تھا تو میں بتاتا چلوں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ویب کے اوپر کمیونیکیشن کے لیے کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے that is H T T P hyper hyper text کے لیے جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے اب ہائپر ٹیکس پروٹوکول میں ریکویسٹ جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ رسپانس آتا ہے تو جو ریکویسٹ آتی ہے ہم نے ابھی دیکھے ہیں کہ اس کے کیا ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں ان پارٹس ہمارے لیے بھی انفارمیٹو ہو سکتے ہیں جب ہم اپنا سرور سائٹ پہ اپنا کوڈ لکھنے ہوں تو ہیڈرس کے تھرو ہم بہت ساری چیزوں کا پتہ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ جب یہ ریکویسٹ تو پہنچ گئی سرور پہ سرور نے اپنا پروسیس کیا اور رسپانس واپس بھیجنا ہے کلائنٹ کو تو اب کلائنٹ سائٹ پہ اگر ہمارا براؤزر ہے تو اس کی بھی ہمارے سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہم اس کو کچھ بھیجیں یہاں پہ تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا رسپانس آتا ہے تو وہ رسپانس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے اور وہ کیسے پھر آگے براؤزر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایچ ٹی پی رسپانس کی ذرا example H T P response جب ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے status line status line indicate کہ ہم ایچ ٹی پی کا کون سا پروٹوکول یوز کر رہے ہیں کون سا ورژن یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے response code there are various response codes ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے اور رسپانس کوڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ براؤزر نے کس طرح کا رسپانس دیا ہے ایرر بیس رسپانس ہے کیا یا اوکے رسپانس ہے کیا رسپانس ہے اسٹیٹس لائن کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں response headers response headers different type کے ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیڈر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس پیج کو لاسٹ ماڈیفائی کب کیا گیا تھا یہاں سے پتا چلا سکتے ہیں کہ جس سائٹ کو یا جس پیج کو ہم وزٹ کر رہے ہیں وہ کتنا پرانا ہے اسٹیٹس دوبارہ سے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کانٹینٹ ٹائپ کیا ہے یعنی کہ ہمیں جو مل رہا ہے کانٹینٹ وہ کس ٹائپ کا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے text slash H T M L تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ویب سرور جو ہمیں کانٹینٹ واپس بھیج رہا ہے H T M L type کا ہے یہاں پہ اور ٹائپس بھی ہو سکتی ہیں یہاں پہ ایکس ایم ایل بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ایکسل بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ایم ایل بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہمارا ویب سرور کی کانٹینٹ ٹائپ ہمیں بتاتی ہے ہمارے براؤزر کو بتاتی ہے کہ اس نے کانٹینٹ کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے کبھی آپ نے اپنے براؤزر میں ایکس ایم ایل فائل کھولی ہو تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک ٹری سا بنا دیتا ہے اور کبھی H T M L file کھولیں تو اس کو properly H T M L form میں ڈسپلے کرتا ہے یہ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے وہ اس کانٹینٹ ٹائپ سے پتا چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کانٹینٹ لینتھ کے یہ کانٹینٹ کتنا بڑا ہے کیا ہے یہ سارا کچھ انفارمیشن دی جاتی ہے اسٹیٹس لائن اور رسپانس ہیڈرس جو ہے یہ تو براؤزر کی انفارمیشن کے لیے ہیں کہ اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے اور اس کے بعد وہ ساری چیز شروع ہوتی ہے جس سے ہمارا انٹرسٹ ہے اور وہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں that is the response body جتنی بھی آپ ایچ ٹی ایم ایل لکھتے ہیں یا وہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں in the form of an H T M L وہ ساری کی ساری رسپانس باڈی میں ایڈ اپ ہوئی ہوتی ہے ابھی یہاں پہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس اسٹیٹس کوڈز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایچ ٹی پی ریسپانس کے کوڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں generally these codes fall to five general categories codes جو ہوتے ہیں ہنڈریڈ ٹو ٹو ہنڈریڈ کے بیچ میں دیز آر انفارمیشنل اور انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ سے کچھ ایکشن کی ریکویسٹ کرتے ہیں ٹو ہنڈریڈ سے تھری ہنڈریڈ کے بیچ میں جو کوڈز ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ریکویسٹ بھیجی تھی وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہوگی اور اس کا رسپانس آ گیا ہے 300 سے 399 ویلیوز جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کون سی فائلس وغیرہ موو ہوئی ہیں 400 ہنڈریڈ کے جو ہیں they indicate an error message ایک بڑا فیملیئر ایرر میسج آپ کے لیے 404 یا اس طرح کے ایرر تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو 400 سے 499 کے بیچ میں جو کورس ہیں وہ ایرر میسجز کے لیے ریزرو ہیں اور یہ ایرر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایرر کلائنٹ سائڈ کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی تھی اس میں کچھ پرابلم تھی So values in the the 400s indicate an error by by client, not values in the four hundred indicate and errant not by the server تو یہ رکھنی ہے ڈسٹنگشن کہ کلاس کے کورس میں کیا ڈفرنس ہے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایسے کوڈ جن سے آپ شاید مل رہو hundred means everything is fine جب بھی آپ کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی پیج آ جاتا ہے تو اس کا کوڈ جو ہوتا ہے جنرلی سینڈ کیا ہوا وہ ٹو ہنڈریڈ ویریفائی کر سکتے ہیں جا کے اپنی H T M L file کھولیے گا کوئی بھی H T M L file کھولیے گا اس کا سورس لے کے دیکھیے گا تو اس میں ٹو ہنڈریڈ آپ کو مل رہا ہوگا کئی دفعہ آپ کسی ایسے یو آر ایل کو ریکویسٹ کرتے ہیں جو کہ ایگزٹ نہیں کرتا تو آپ کو آتا ہے جی کہ requested resource is not available four O four جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ فور او فور اس وقت آتا ہے جب ہمارا یو آر ایل میں غلطی ہو جیسے کہ ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ فور والے کوڈ جو ہے یہ کلائنٹ سائڈ کی غلطی ہے تو اگر کلائنٹ نے یو آر ایل غلط دیا ہے تو اس لیے کوڈ بھی جو ہے وہ 400 کی کیٹیگری کا ہے four O one H T P authentication یعنی کہ ہمیں چاہیے تھا لاگ ان پاس ورڈ وغیرہ اور یہاں سے آپ نے صحیح نہیں بھیجا یا بھیجا ہی نہیں تو اس طرح کا فور او ون کوڈ ہمیں ریسیو ہوگا فور او تھری ڈینائڈ اگر آپ آتھرائز نہیں ہیں کسی ایک فائل کو دیکھنے کے کسی ایک ڈائریکٹری کو دیکھنے کے تو یہ کوڈ ریسیو ہوگا 503 indicates that the HTTP server is temporarily overloaded and unable to handle the request. تو جیسے ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ سرور سائٹ پہ جب کوئی ایررز آئیں گے تو وہ جو ہوں گے وہ انڈیکیٹ کیے جائیں گے 500 والے کوڈس کے تھرو تو یہاں تک ابھی ہم نے بات کی کہ ایچ ٹی پی کیا ہے ہم نے ڈسکشن کی کہ ویب کے اوپر جب ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ایچ ٹی پی کے تھرو ریکویسٹ اور رسپانسز ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں کلائنٹ سے جو ریکویسٹ سرور تک جانی ہے اس کے اب جو پیچھے پروٹوکول چل رہا ہے that is H T P وہ ریکویسٹ کی فارمیٹ اس ریکویسٹ میں جو کچھ بھی ہے that is according to some specification and that specification is written in hypertext transfer protocol کی جو بھی آر ایف سی ہے اس میں لکھی ہوگی اینڈ سملرلی جو ہماری رسپانس آنا ہے سروس ایک کلائنٹ تک وہ بھی اکارڈنگ ٹو سم کسی خاص فارمیٹ میں اس میں کچھ خاص چیزیں اویلیبل ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ کچھ خاص ہیڈرز ہیں کچھ اسٹیٹس کوڈس وغیرہ ہیں تو وہ رسپانس بھی کسی پروٹوکول کے تھرو کسی اسپیسیفک رولس کے اکارڈنگلی آنا ہے اور وہ ہمارا H T T P define کرتا ہے تو ایچ ٹی ٹی پی میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے ابھی ہمارے سرولیٹس اور آپ جب آپ دیکھیں گے آپ پروگرامنگ کریں گے ویب پروگرامنگ تو بہت ساری چیزیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ رسپانس ہیڈرس وغیرہ آپ خود سے سیٹ کر سکتے ہیں بہت سمپل اپلیکیشنس میں ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم H T T P protocols کی جو یہ چیزیں ہیں ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ سرور سائٹ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے سرور پروگرامنگ پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی آپ نے بہت سارے کوڈ لکھے جو آپ کی مشین پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایک سوئنگ کی اگر جی او آئی بنائی ہے تو اس میں جو کوڈ ہے وہ آپ کی مشین پہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے جب ہم کلائنٹ اور سرور بیسڈ پروگرامنگ پہ گئے تھے ایک بیسڈ ہم نے بنایا تھا پروگرام جس میں ایکو سرور جو ہمارا تھا اس میں پارٹلی کوڈ کلائنٹ پہ ایگزیکیوٹ ہوتا تھا پارٹلی کوڈ سرور پہ ایگزیکیوٹ ہوتا تھا شاید آپ نے شروع میں ایک اپنا جو ون او ون کورس تھا اس میں آپ نے جاوا اسکرپٹنگ تھوڑی سی دیکھی ہو جاوا اسکرپٹنگ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ویب ڈیولپ ویب اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں ویب پہ آ گئے ہیں تو جاوا اسکرپٹنگ کہاں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جاوا اسکرپٹنگ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ پہ مطلب ہے کلائنٹ کے ریسورسز یوز کر رہی ہوتی ہے اب اس میں یہ جب آپ کلائنٹ کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں کلائنٹ کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں کلائنٹ ڈیپینڈنٹ آ گئی ہیں کلائنٹ کے ریسورسز یوز کرنے میں ایک تو یہ کہ کلائنٹ کی مشین کی پار یوز ہو رہی ہے کلائنٹ کا سسٹم بھی ساتھ تھوڑا کچھ سلو ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ کلائنٹ کا جو سافٹ ویئر ہے کیا اس چیز کو سپورٹ بھی کرتا ہے یعنی فار ایگزامپل اگر میرا کوئی براؤزر بہت ہی بیسک سا براؤزر ہے جو جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کا جاوا اسکرپٹ کیا کرے گا تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ سائٹ پہ سافٹ ویئرس کون سے چل رہے ہیں کلائنٹ سائٹ کی پارس ہیں کلائنٹ سائٹ پروگرامنگ ہم کر تو سکتے ہیں ویب اپلیکیشن پہ لیکن وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب آ جاتی ہے جب یہ کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ کی پرابلم دیکھتے ہیں تو ایک اور طرح کی programming which is known as server side programming server side programming کیا ہے سرور سائڈ پروگرامنگ میں ہمارا جو مین کوڈ ہے اپلیکیشن کا وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ہمارے سرور کے اوپر سرور پروسیس کرتا ہے چیزوں کو اور ہمیں صرف رسپانس واپس بھیجتا ہے جیسے ایچ ٹی پی کے کیس میں وہ ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ واپس بھیج دے گا which we can display on our browser تو کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ میں کوڈ کلائنٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے سرور سائڈ پروگرامنگ میں کوڈ سرور پہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جنرلی جو نارملی آج کل پریکٹس چل رہی ہے وہ پارٹلی کلائنٹ سائڈ ہے پارٹلی سرور سائڈ ہے سرور سائڈ بہت ہیوی ہوتی ہے seventy eighty percent ninety percent code آپ کا سرور سائڈ ہی ہوتا ہے کلائنٹ سائڈ پہ معمولی سا کوڈ ہوتا ہے جو اتھینٹیکیشن وغیرہ یا ویلیڈیشن وغیرہ کے کام آتا ہے تو کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ بھی پارٹلی امپورٹنٹ ہے لیکن زیادہ تر آج کل جو ٹرینڈ ہے that is on server side programming ہماری اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں جتنی بھی ویب اپلیکیشن اسپیشلی ہوتی ہیں وہ سرور سائڈ پہ چلتی ہیں سرور سائٹ کی پارٹس کو یوز کرتی ہیں اور ایسی سمپل چیز کلائنٹ کو بھیجتی ہیں جو کہ نارملی ہر براؤزر یا ہر کلائنٹ رن کر سکتا ہے جیسے ایچ ٹی ایم ایل کی سپورٹ آلموسٹ ساری مشینس پہ اویلیبل ہوتی ہے in the form of a web browser تو سرور سائٹ پروگرامنگ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں تو سرور سائٹ پروگرامنگ میں بات کرتے ہیں ذرا دیکھیے آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس وقت اس پہ ہمارا ایک کلائنٹ ہے ایک آپ کو لیپ ٹاپ سا نظر آ رہا ہے ریکویسٹ فارٹن فائل سرور یہ فائل ریٹریو کرتا ہے اور وہ فائل کلائنٹ کو واپس بھیج دیتا ہے اسٹیٹک پیجز کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اسٹیٹک سائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سر کے پاس ایک سیٹ آف فائل ہوتا ہے آپ جس فائل کی ریکویسٹ کریں گے وہ اس طرح کی فائل آپ کو واپس بھیج دے گا اگزامپل یہاں پہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ جیسے آپ ہوم سائٹ بنا لیں جس کے اندر آپ اپنا ریزیومے رکھتے ہیں اپنے بارے میں انفارمیشن رکھ دیں اپنی فیملی کے فوٹوگرافس رکھ دیں کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ دیں تو that is a static site آپ نے کچھ H T M L pages code کیے in H T M L pages کو آپ نے ایک ویب سرور پہ رکھ دیا اب کلائنٹس جو ہیں اس اسپیسیفک پیج کی ریکویسٹ کریں گے اور آپ وہ اسپیسیفک پیج واپس کر دیں گے ان پیجز میں چینجز جرنلی نہیں آئیں گی کافی عرصے بعد پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد دس مہینے بعد آپ نے سوچا کہ اب میرا سی وی ذرا ماڈیفائی ہو گیا ہے یا میری فیملی میں کوئی ایڈیشن ہو گیا تو آپ ان پیجز کو شاید ماڈیفائی کر دیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ جب ہم سرور سائڈ پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انتہائی ڈائنامک پیجز جنریٹ کرنے کی فیسلٹی مل جاتی ہے سو so, اس میں ہوتا کیا ہے کہ سرور سائڈ پروگرامنگ میں آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کرتا ہے آپ کا سرور کچھ کمپیوٹیشن کرتا ہے اور اس کمپیوٹیشن کے ریزلٹ میں it generate certain H T M L pages with the result of that computation and then it returns your pages to your پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سرور کے پاس ابیلٹی ہے اس وقت کمپیوٹیشن کرنے کی اور وہ ابیلٹی کیوں ہے because we are talking about server server side programming site پہ خالی اسٹیٹک فائلس نہیں پڑی ہوئی بلکہ سرور سائٹ کے اوپر کچھ پروگرام پڑے ہوئے ہیں اور وہ پروگرام چلتے ہیں اور ان پروگرامس کے چلنے کے نتیجے میں کچھ ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ریزلٹ واپس ہے that is where we are talking about server side programming اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ڈائنامک پیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیا ہم اسٹیٹک پیجز کے ساتھ ہمارا کام نہیں چلتا تو آپ بہت ریئرلی آج کل میرا خیال ہے کہ ویب پہ کوئی ایسی سائٹ دیکھیں گے جہاں پہ ڈائنامک پیجز نہیں ہوں گے اگزامپلس ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ڈائنامک پیجز بلڈ کرنے کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے when your web page is based on a data submitted by the user e g results from a search engine such as Google تو گوگل پہ جب دیکھیں جیسے آپ کے سامنے ہے کہ آپ کوئری کرتے ہیں اب کوئی بھی یوزر کوئی بھی کوئری کر سکتا ہے کیا اس کوئری کا ریزلٹ ایک اسٹیٹک پیج ہو سکتا ہے آپ نے ڈفرینٹ کوئری کرنی ہے میں نے ڈفرینٹ کوئری کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گوگل کو کچھ کمپیوٹیشن کرنی ہے اور کمپیوٹیشن کر کے کچھ اسے ریزلٹ دینے ہیں تو یہ جو کمپیوٹیشن کرنی ہے یہ کمپیوٹیشن کیا ہے یہ ہوگی اس کی server site programming server site پہ جو اس کا سافٹ ویئر چلے گا وہ کمپیوٹیشن کرے گا اور ہماری کوئری کے مطابق سرچ ریزلٹس لوڈ کرے گا ان کی ایچ ٹی ایم ایل بنا کے ہمیں وہ ریزلٹس واپس کرے گا اور ہمارا براؤزر ان کو دکھا دے گا ایک ایگزامپل ہوگی the web page is derive from a data that changes frequently so ایک تو ہم نے کہا کہ ڈائنامک پیجز بنانے کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ جو رزلٹ آنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری کوئری پہ اب بات آ جاتی ہے دوسرے ایسے پیجز کی جہاں پہ ڈیٹا بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے کوئی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو نیوز ہیڈ لائنس دے دیتی ہے تو وہ بھی پیجز آپ کے پاس چینج ہوں گے کوئی ویب سائٹ ہے جو آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی انفارمیشن دے رہی ہے تو وہ ڈیٹا بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے اور وہ پیجز بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہیں تو ایسے کیس میں بھی ہمیں ڈائنامک کانٹینٹ کی ضرورت ہے ایک اور کیس جو کہ جہاں پہ ہمیں ڈائنامک کانٹینٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے web pages information data base میں سے گیٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک ایک سائٹ دیکھی تھی جس میں سے ہم ڈیٹا بیس میں سے انفارمیشن لے رہے تھے جیسا آپ کے سامنے اس وقت یہ ہے کہ اس رجسٹریشن سسٹم کے اندر یہ اسٹوڈنٹس کا کورسز میں رجسٹر کرنے کا ایک سسٹم ہے آپ کی وشو یونیورسٹی کا اپنا سسٹم ہے اس کے اندر آپ کی انفارمیشن جاتی ہے ڈیٹا بیس میں سملرلی آپ اپنی انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں ایم شیور کہ ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ سے آپ لاگ ان ہو کے اپنی انفارمیشن دیکھ سکتے ہوں گے کورسز وغیرہ کے بارے میں نہیں آپ رجسٹر بھی کر سکتے ہوں گے تو یہ ساری انفارمیشن ڈیٹا بیس اورینٹیڈ ہے اب ڈیٹا بیس سے جب ڈیٹا لینا ہے اور ڈیٹا بیس سے جب ڈیٹا ڈالنا ہے وہاں پہ تو ہمیں پتا ہے ہم نے تو خود کر کے دیکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کے اندر پروگرامنگ انوالو ہوتی ہے تو again it's a case of server side programming تو ابھی ہم نے بات کی کہ ڈائنامک ویب سائٹس کی بہت امپورٹینس ہے basically dynamic website is not just a website it's now an application it has a software it has a program that runs and generates output according to our desire according to a certain logic so it's an application اور جب یہ ایپلیکیشن ایک پوری انٹرپرائز میں استعمال ہو رہی ہو جب اس ایپلیکیشن کی جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ بہت سارے کام کر رہے ہو ایک انٹرپرائز کے اندر انوینٹری مینجمنٹ کا کام کر رہی ہو پرچیزنگ کا کام کر رہی ہو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کام تو then it's an enterprise application اور اس انٹرپرائز اپلیکیشن کا انٹرفیس جو ہے وہ ہمیں ویب کے تھرو مل رہا ہے so it's an enterprise web based application اور آج کل اسی چیز کا دور ہے اب یہاں پہ ہم نے اتنی ساری ڈسکشن کی ہم نے کہا کہ جی اسٹیٹک پیجز تو جو ہیں وہ ہمارے اب کسی کام کے نہیں رہے ایک دفعہ آپ نے انفارمیشن لکھ دی وہ انفارمیشن ویسی کی ویسی ہی ہے آپ کو چاہیے ڈائنامک پیجز اب ڈائنامک پیجز کے لیے جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ ایک کیس بھی بلڈ کیا کہ ڈائنامک پیجز کے لیے we need a software we need an an application that that that can can can run on the side and then generate out out put put put so we our clients view تو یہاں پہ ہماری امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سروس سائٹ اب ہم نے کوئی پروگرام رن کرنا ہے پروگرام رن کرنا ہے تو آبویسلی وہ کسی لینگویج میں کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جائے گا تو پروگرامنگ لینگویجز بہت ساری ہیں C C plus plus Java C sharp بہت ساری ہیں تو یہ کیا لینگویجز ہیں جو ہمارے کام آئیں گی یا کس طرح سے ساری چیزیں چلیں گی اب اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں جب یہ سروس سائٹ پروگرامنگ اور یہ ڈائنامک ویب پیجز کا اسٹارٹ ہوا تو انیشلی جو ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز تھی that is generally C plus C یا پھر اس کے بعد سی پلس پلس آئی تو سی جی آئی کی ایک ٹرم انوینٹ ہوئی اور اس سی جی آئی کی ٹرم کے نے کیا کیا کہ وہ سی جی آئی کی ٹیکنالوجیز ہم یوز کرتے ہوئے ایک ڈائنامک ویب سائٹ بنانے کے قبل ہوئے اب اس میں سی جی آئی میں ہوتا یہ تھا کہ ویب سرور آپ کا جو ہے وہ ایکسٹرنل پروگرامس کے ساتھ لنک کر لیتا تھا اور ایکسٹرنل پروگرامز سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرا کے جو آؤٹ پٹ اس کو واپس ملتی تھی وہ آؤٹ پٹ واپس بھیج دیتا تھا سی جی آئی کے کچھ اپنے ڈرا بیکس بھی تھے کچھ پروز بھی ہیں کچھ کونس بھی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز میں پروگرام کر سکتے ہیں سی میں لکھ سکتے تھے کسی اور چیز میں لکھ سکتے تھے تو سی جی آئی کے اندر ہم پروگرامنگ ڈفرینٹ چیزوں میں کہہ سکتے ہیں بٹ سی جی آئی کے اندر جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ سپریٹ پروسیس بناتے ہیں اور پروسیس جو ہے وہ کافی ہیوی ویٹ ہوتا ہے ریسورسز رہتا ہے تو سی جی آئی کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں اسٹارٹ یہ ہوا سی جی آئی سے اور پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوا مائکروسافٹ نے اپنی ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کیا انہوں نے اس میں جو وی بی اور سی شارپ کو اب لے آئے ہیں جیسے وی بی ڈاٹ نیٹ کو لے آئے ہیں تو مائکروسافٹ کی اپنی ایک ایولیوشن برانچ ہے اور لینگویجز ڈیولپ ہوئے جیسے پی ایچ پی ہے کولفین مارک اپ لینگویج ہے وہ ایک علیحدہ اسکرپٹک لینگویجز کی برانچ ہے پھر دین ہمارے پاس جاوا کے اندر سرورس اور جی ایس پی آ گئے تو پورا وہاں سے چلا ہمارا روٹ چلا سی جی آئی سے اور یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوولوشن میں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس تھا C G I C G I stand for common gateway interface اس میں جب ہم پروگرامس لکھتے تھے وہ جنرلی سی بیسڈ پروگرام ہوتا تھے سی جی آئی سے بات آگے بڑھی تو سی جی آئی کے جو پروگرامس تھے وہ سی کی بجائے لکھے جانے لگے جاوا اور سی پلس پلس میں اب جاوا اور سی پلس پلس پیس دونوں پروگرام سی جی آئی کے تھرو چل جاتے تھے یہاں سے بات آگے چلی اور ہمارے پاس ٹیمپلیٹ بیسڈ لینگویجز آ گئیں جس میں A S P P H P C F M L وغیرہ شامل تھی یہ وہ لینگویجز تھیں جو کہ ہمیں الاؤ کرتی تھیں کہ ہم اپنے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی اسکرپٹنگ کر لیں وہ اسکرپٹنگ جرنلی رن ہوتی تھی سرور سائٹ پہ اور ہمارا کنٹینٹ اکارڈنگلی جنریٹ ہو جاتا تھا جاوا والی سائٹ سے ہمارے سامنے سرولیٹس جے ایس پی جاوا سرور فیسز اس طرح کی ٹیکنالوجی آئیں ان ساری ٹیکنالوجیز نے اسپیڈ اور سیکیورٹی وغیرہ کو امپروو کیا اور کمپلیکسٹی کو کم کیا تو سی جی آئی میں لکھی جانے والی ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ ریلیٹیولی سلو ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی and it's a bit complex as compare to an application جو کہ لکھی جائے جی ایس پی یا اے ایس پی میں تو اس میں کمپلیکسٹی کم ہے سرولیٹس میں still there is a more complexity as compare to J J S S P and F Java کی طرف سے ہمیں جو ملے ہوئے ہیں اور اسی طرح اے ایس پی جو ڈاٹ نیٹ کی ٹیکنالوجی ہے تو servlets is a bit more complex as compare to J S P اور اے ایس پی یہ اے ایس پی جی ایس پی وغیرہ جو ہیں یہ ٹیمپلیٹ بیسڈ لینگویجز ہیں جس میں آپ ایچ ٹی ایم ایل کے بیچ میں اپنا اسکرپٹ بھی کوڈ کر سکتے ہیں تو سرولیٹس پیور ایک جاوا کی کوڈڈ فائل ہوتی ہے جو کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیسے کوڈ کر سکتے ہیں ہمارا اس کورس میں فوکس یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اسٹیپ وائز اپروچ پہ لے کے چلیں پہلے آپ کو بتائیں سرولیٹس کیا ہیں اس کے بعد آپ کو ریلیٹیولی ایزیئر چیز پہ لے کے جائیں جی ایس پیز کیا ہیں اور اس کے بعد according to the time frame آگے دیکھیں کہ جاوا سرور فیسز اگر ہم وہاں پہنچ سکیں تو جاوا سرور فیسز پہ بھی تھوڑی بات کریں تو یہ ایک سی جی آئی اور اس سے فردر ایولیوشن تھی تو ابھی ہم نے بات جو کی ہے وہ کی ہے کہ سی جی آئی سے ایوولوشن شروع ہوئی اور ہماری اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈائنامک ہوتی چلی گئیں now we can make dynamic application in various technologies dot net کی اپنی ہیں اور اس کی اپنی ہیں جاوا کی ایک چیز تھوڑی سی میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ اسٹوڈینٹس اکثر بڑے جو ہوتے ہیں ورس ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے جو سن کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ یوز نہیں کرنی یا ہم نے ڈاٹ نیٹ کی یوز نہیں کرنی یا ڈاٹ نیٹ کو پریفر کیا جاتا ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک آپ کو بریک دینا چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہ تھنکنگ اپنے دماغ سے نکال دیں آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ نے سیکھنا ہے اور مارکیٹ میں دونوں چیزیں چلتی ہیں جب کیونکہ بات آ جاتی ہے لائنکس یونکس پیس سرورس کی جن پہ بڑی کمپنیز کے سرورس چلتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جاوا ایز اے چوائس آ جاتی ہے کیونکہ ڈاٹ نیٹ کے بھی سر ان لائنکس یونکس سرورس پہ اتنی اچھی پورٹیبلٹی نہیں ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ونڈوز کی تو ہمارے پاس ڈاٹ نیٹ بہت اچھا ایک انوائرمنٹ دیتا ہے جو چیز جو اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے وہ یہ کہ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ہمارے پاس بہت اچھے ڈیولپمنٹ ٹولز آ جاتے ہیں اور جنرلی جب جیسے ابھی ہم نے کورس میں شروع جیسے کیا تھا تو ہم نے آپ کو نوٹ پیڈ میں تھوڑی سی کوڈنگ کرانی شروع کی تھی تو جاوا کے ساتھ ہم وہ ٹولس شروع میں شروع نہیں کراتے ڈاٹ نیٹ کی بھی ساری کوڈنگ نوٹ نوٹ پیڈ میں ہو سکتی ہے نوٹ پیڈ وغیرہ یا بیسک ٹولس کو یوز کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ as a computer science student آپ کو پتہ چلے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے ٹول تو سب کچھ آسان کر دیتا ہے نا تو ٹول تو سیکھ ہی جائیں گے اگر آپ کو بیسکس کا پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ جناب یہ جو ریکویسٹ رسپانس مجھے پتا ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی کیا ہے مجھے پتا ہے کہ سرور کے اندر خود جا کے کیسے ڈپلوائے کرنا ہے تو ٹول کے تھرو ڈپلوائے کرنے میں کیا مشکل ہے ٹول میں تو آپ ایک کلک کریں گے اور وہ ڈپلوائے ہو جائے گا تو جیسے ڈاٹ نیٹ کی I D integrated development environment ہے اسی طرح جاوا کے لیے اور جاوا بیس پروگرامنگ کے لیے سن کی بھی بہت اچھی سن کی تو نہیں بہت سارے اور وینڈرس کی اور فری اوپن سورس میں بہت اچھے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں جہاں پہ آپ ایک کلک کریں گے اور سارا کام ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ کلک تو کریں لیکن جا کے وہ کلک کریں جب آپ پروفیشنل ایک فیلڈ میں ہوں جب آپ انڈسٹری کے اندر ہوں کہ وہاں پہ تیزی ریکوائرڈ ہوتی ہے یہاں پہ نالج ریکوائر ہے تو ہم آپ کو تھوڑا سا بیسکس بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں کیا کام ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ ہینڈ آؤٹس کے اندر یا ویسے لیکچر میں دیکھ لیں گے آپ کو یہ کلکس بھی بتا دیں گے کہ کس آئی ڈی پہ کیا کلک کریں گے تو یہ سارا کام خود بخود ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم بہت بیسک میں بات کرنے چلیں گے اب سی جی آئی سے ہم نے بات شروع کی اور ہم نے کہا کہ اب جو ہم ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں جس میں ویب ڈائنامک ویب کے کنٹینٹ کی جنریشن ہوتی ہے اس میں ہم ہمارا جو کورس آف ایکشن ہے وہ جاوا بیسڈ ہے تو جاوا کے اندر ہم نے پروگرامنگ کرنی شروع کی تھی اور جاوا کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بیسک سوئنگ بیسڈ یا ساری اپلیکیشنس کیسے بناتے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کے ویب ٹیئر کے بارے میں یا باقی ٹیئرس کے بارے میں بات کریں گے میں چاہوں گا یہ کہ جاوا کی اپلیکیشن پہ بات کرنے سے پہلے ہم جاوا کی اپلیکیشن کا ایک جنرل اسٹرکچر دیکھیں یہ اسٹرکچر ذرا ہائی لیول کا ہے اور آپ کے لیے شاید ابھی تھوڑا ہیوی ہو سمجھ میں نہ آئے میں اس کی کچھ بیسک سی باتیں آپ کو بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ہم نے اس میں سے کون سی چیز فی الحال اسٹارٹ کرنی ہے تو ویب اپلیکیشن کے اسٹرکچر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے web based enterprise application in Java اس کا جنرلی اسٹرکچر uh, جو ہوتا ہے وہ لیئرس میں ہوتا ہے شاید ہم نے تھوڑا سا کہیں ڈسکس کیا ہو کہ جو پروفیشنل اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لیئرز میں بنائی جاتی ہیں یہ ڈیزائن کے پوائنٹ سے بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کبھی بھی سارا کوڈ کسی ایک کلاس میں نہیں کر دیتے ہر لیئر ایک کچھ اسپیسیفک کلاسز کے اوپر ہوتی ہے جو کہ ایک خاص کام کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم گھر میں ہمارے ایک چوکی دار ہے تو وہ گھر کی رکھوالی کے کام آتا ہے کوئی اگر ایک کوک ہے تو وہ کوک کرنے کے کام آتا ہے اسی طرح جو یہ لیئرز ہیں ہر لیئر کا ایک اسپیسیفک کام ہوتا ہے آپ کا کھانا خراب ہوگا تو آپ چوکی دار کو جا کے نہیں ڈانٹیں گے بلکہ کوک سے بات کریں گے اگر کوئی باہر سے بندہ بغیر کچھ آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں کہیں گے چوکی دار کو کہیں گے تو دو سیپریٹ چیزوں نے کیا کیا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور چیزوں کو مینج بھی کر سکیں تو اسی طرح سافٹ ویئر کو بھی ہم لیئرس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ہر لیئر کا ایک اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے تو آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ایک جاوا کی اپلیکیشن کا جرنل اسٹرکچر ہے اس میں ہمارے پاس یوزر ہوتا ہے یوزر کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے صرف اور صرف پریزنٹیشن لیئر سے and and the the the purpose of presentation layer is just to to to present data user get data from the user the presentation layer کوئی نہیں کرتی صرف یوزر سے ڈیٹا لیتی ہے اور یا ڈیٹا وہ لے کے آگے بھیج دیتی ہے بزنس لیئر کو کنٹرولر لیئر سے ہوتا ہوا ڈیٹا بزنس لیئر کے پاس جاتا ہے یہاں پہ کنٹرولر لیئر ہم نے نہیں دکھائی بزنس لیئر ساری پروسیسنگ کرتی ہے تو اگر آپ نے دو میٹریسز کو ملٹی پلائی کرنا ہے تو میٹریسز کا ڈیٹا جہاں سے ہم لیں گے وہ لیں گے پریزنٹیشن لیئر ہوگی اور جہاں پہ ان کو ملٹی پلائی کر رہے ہوں گے وہ کلاسز ہماری آئیں گی بزنس لیئر کے اندر اور یہ جو ڈیٹا لیئر ہے یہ کام آتی ہے ان اپلیکیشنس میں جن میں ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی پرماننٹ اسٹوریج کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی سروس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آپ ہاٹ میل پہ لاگ ان کرتے ہیں جی میل پہ لاگ ان کرتے ہیں تو وہ جو پیج آپ کے سامنے آتا ہے جہاں پہ آپ یوزر نیم یا پاس ورڈ دیتے ہیں that is your presentation layer جب آپ یوزر نیم اور پاسورڈ دے کے وہاں کلک کرتے ہیں تو اس کلاس کے اندر پروسیسنگ نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈیٹا دے دیتی ہے آگے بزنس لیئر کو بزنس لیئر وہ ڈیٹا دیتی ہے آگے ڈیٹا لیئر کو ڈیٹا لیئر کیا کرتی ہے کہ ڈیٹا بیس سے آپ کے لاگ ان اور پاسورڈ کو ویریفائی کر کے بزنس لیئر کو دیتی ہے بزنس لیئر بیسڈ اپان کہ آپ کی اوتھینٹیکیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی پریزنٹیشن لیئر کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ اس نے کیا دکھانا ہے اگر آپ کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہوئی تو لاگ ان فیلئر آ جائے گا اگر آپ کی گئی ہوگی تو آپ اپنے ان باکس کی طرف چلے جائیں گے تو بزنس لیئر یہ ساری چیزیں ڈیسیزن لے کے پریزنٹیشن لیئر کو ڈائریکٹ کر دیتی ہے کہ اس نے کیا دکھانا ہے اور پریزنٹیشن لیئر صرف یوزر کو وہ چیز دکھا دیتی ہے جو کہ بزنس لیئر نے اس کو کہا ہوتا ہے تو جاوا کی اپلیکیشن کو یا جنرلی کسی بھی اپلیکیشن کو یہ بات صرف جاوا کی اپلیکیشن کے لیے ٹرو نہیں ہے it's true for every kind of software جب بھی ہم تھوڑا سا بڑے سافٹ ویئر پہ جاتے ہیں we always divide our software into different layers میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پریزنٹیشن لیئر بزنس لیئر اور ڈیٹا لیئر ڈیٹا لیئر کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں ان کی پروگرامنگ سے تو آپ واقف بھی ہیں جے ڈی بی سی کے اندر ہم نے ڈیٹا لیئر سے ڈیٹا نکالنا سیکھا ہوا ہے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ڈالنا سیکھا ہوا ہے تو جتنی کلاسز جو جے ڈی بی سی کو استعمال کر رہی ہوں گی وہ ہماری ڈیٹا لیئر میں ہوں گی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ویب اپلیکیشن کوئی بھی اپلیکیشن ہے وہ ملٹیپل میں ہوتی ہے یہ پریزنٹیشن لیئر میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں ڈیزائن کے حوالے سے کہ کہ پریزنٹیشن لیئر کا یہ مطلب یہ نہیں ویب کی پریزنٹیشن لیئر ہے آپ کی کوئی کانسول بیسڈ اپلیکیشن ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگی آپ نے دو دو نمبر یوزر سے لے سپوز ہم پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ دو نمبر یوزر سے لیں ان کو ایڈ کریں ان کا ریزلٹ یوزر کو دکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ریزلٹ کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کریں تو یہ اس کی کلاسز جو یہ بہت سمپل سی اپلیکیشن ہے اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ نے اس کو بڑے اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا تو کیا ہوگا وہ اسکرین یا وہ کلاس جس میں آپ یوزر سے دو نمبر لے رہے ہوں گے اور یوزر کو واپس سم دکھا رہے ہوں گے that will be your presentation class یا پریزنٹیشن لیئر جہاں پہ ان دونوں نمبرس کو ہم نے ایڈ کیا ہے that will be your business layer اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ہم ڈیٹا بیس میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کلاس جو کہ ان کے ریزلٹ کو ان دونوں نمبرس کو ڈیٹا بیس میں ڈالے گی that will be in the data layer تو ہوگا یہ کہ پریزنٹیشن لیئر کے تھرو ہم ڈیٹا لیں گے we will process data in the business layer we will add and we will also give that data to the data layer data layer اس کو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرے گی اور اس دوران ہماری بزنس لیئر جو ہے اس کا سم جو ہے وہ واپس پریزنٹیشن لیئر کو دے دے گی جو کہ یوزر کو کر دے گی تو لیئرس میں کام کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر چیز کا اسپیسیفک کوڈ اسپیسیفک لیئر میں اسپیسیفک کلاسز میں چلا جاتا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ یہ ساری چیزیں ویب اپلیکیشن کے اندر اپلیکیبل ہیں ہم نے ڈیٹا بیس کی لیئر بنانی ہے ہم نے بزنس لیئر بنانی ہے اور ہم نے پریزنٹیشن لیئر بنانی ہے تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ two third of the web application already سیکھ چکے ہیں تو کیسے ڈیٹا لیئر آپ کو بنانی آتی ہے کیا آپ کو جے ڈی بی سی کے تھرو ڈیٹا ایکسیس کرنا آتا ہے یا نہیں آتا کے ڈی بی سی ہم نے کی تھی بزنس لیئر بھی آپ کو بنانی آتی ہے آپ کو جاوا میں کلاس لکھنی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کلاس لکھتا ہوں یا میں ایک میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کلاس جاوا میں لکھ سکتا ہوں میں بزنس لیئر کی کوئی بھی کلاس لکھ سکتا ہوں بات آ گئی پریزنٹیشن لیئر کی پریزنٹیشن لیئر ہمیں جی یو آئی کی حد تک آتی ہے ہمیں کونسول کی حد تک آتی ہے پریزنٹیشن لیئر رہ جو گئی ہے وہ ہماری ویب کی ہے تو ہم پریزنٹیشن لیئر سیکھ لیں گے تو پیچھے یہ دو لیئرس کی ہم نے فاؤنڈیشن آپ کے لیے بنائی ہے اتنے سارے جو لیکچرس ہم نے اسپینڈ کیے ہیں وہ یہی فاؤنڈیشن بناتے ہوئے کیے ہیں تو اب ہم اگر ویب کی پریزنٹیشن لیئر سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ ویب اپلیکیشن کے اسٹیپس پورے ہو جائیں گے تو ویب کی پریزنٹیشن لیئر کے لیے جاوا یہ پریزنٹیشن ٹیئر کے لیے یا ویب ٹیئر کے لیے جاوا کے اندر یہ ساری چیزیں ویب ٹیئر میں آ جاتی ہیں جاوا بہت سارے کمپوننٹس یا بہت ساری ٹیکنالوجیز دیتا ہے تھوڑا سا ان پہ ایک بریف سا اوور ویو لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری پریزنٹیشن ٹیئر ہے یا جس کو ہم ویب کی اگر پریزنٹیشن کی بات کریں تو ویب ٹیئر بھی کہتے ہیں اس کے اندر جاوا ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکنالوجیز دیتا ہے ہمارے پاس جاوا سرور پیجز ہیں ہمارے پاس جاوا سرولیٹس ہیں ہمارے پاس جاوا سرور فیسز ہیں اور ہمارے پاس Java server pages standard tag library ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں in the course of time آپ ساری چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیں گے سب سے بیس پہ ہمارے پاس ہے Java servlet so Java servlet وہ انٹائر اے پی آئی ہے جو کہ ہمیں ایچ ٹی پی پروٹوکول کو مینپولیٹ کرنے کی آزادی دیتی ہے ہمارا ویب کے اوپر پروگرامس کو رن کرتی ہے ہماری سرور سائٹ کے پروگرامس کو رن کرتی ہے اور ریزلٹس جنریٹ کرتی ہے یہ ساری کے سارا کام جو ہمارا سرور سائٹ پروگرامنگ میں آنا ہے یہ جاوا سرولیٹ کے تھرو ہونا ہے جاوا سرولیٹ جو ہے وہ لکھنا کے لیے آپ کو اچھا خاصا جاوا کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے تو کئی دفعہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ ایک بیسک سا پروگرامر جو ہمارا ہے جو کہ فرنٹ اینڈ کو ڈیزائن کرتا ہے ہمارے ویب پیجز کو ڈیزائن کرتا ہے اس کو اتنی اچھی جاوا نہیں آتی ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے Java server pages Java server pages ایک H T M L develop پر جس کو تھوڑی حد تک جاوا آتی ہے وہ لکھ سکتا ہے اور وہ جاوا سرور پیجز سے ہمیں ڈیٹا جو آتا ہے وہ جاوا سرولیٹس آگے ان کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں تو جاوا سرور پیجز ایک طرح کا ٹیمپلیٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے جو کہ سرولیٹ کے ٹاپ کے اوپر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب جاوا سرور پیجز اور جاوا سرولیٹس ایوالو ہوتے ہیں سب سے پہلے جاوا سرولیٹس آئے پھر دیکھا گیا کہ ایک نان جاوا پروگرامرس کے لیے they are bit difficult to handle تو اس کے لیے جاوا سرور پیجز بنا دیے گئے جب ہم یہ دونوں چیزیں آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہمارا اسٹرکچر ہے جس کے تھرو ہم یوزر سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ڈیٹا پیچھے بھیجتے ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ ہے اس اسٹرکچر سے جو کہ ہمارا جیو آئی کے لیے جیو آئی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دو ٹیکسٹ فیلڈ میں یوزر سے آپ نے ڈیٹا لیا بٹن دباتے ہیں تو کیا جنریٹ ہوتا ہے ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اور اس ایونٹ کو ہم پیچھے جا کے پروسیس کر لیتے تھے تو جاوا سرور فیسز ایک اٹیمپٹ ہے اس طرف کہ بالکل ویسا ہی آپ کو انٹرفیس دے دیا جائے آپ جس طرح ایک جی یو آئی پہ اپنے کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں آپ ٹیکس فیل رکھ سکتے ہیں بٹن رکھ سکتے ہیں اور پھر بٹن دباتے ہیں تو ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایونٹ کا جا کے آپ ہینڈلر لکھ لیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم ٹیکس فیلز اور بٹنز رکھ لیں اور بٹنز کو دبائیں گے تو ہمارے ایونٹ جنریٹ ہوں گے ان ایونٹس کو جا کے ہم ہینڈل کر لیں گے تو یہ ڈفرینٹ ویب کی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے وہی بات یہ کہ ہم دوبارہ سے آپ کی فاؤنڈیشن اب ویب کے لیے بنائیں گے مے بی آپ سنیں پڑھیں کہ جی آج کل تو جاوا سیور فیسز آ گئے ہیں یا اس سے بھی اونچی کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ یہ کیا کریں لیکن بات یہ کہ وہی اب جب بیسک آ جائے گی تو وہ اوپر والی چیز سیکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ بہت جلدی آ جاتی ہے تو ان ساری ویب ٹیکنالوجیز پہ ہم اپنا اسٹارٹ لے چکے ہیں نیکسٹ لیکچر سے جو ہم چیز شروع کریں گے that will be Java servlet Java servlets ہم بنانے سیکھیں گے ان سرولیٹس کو رن کرنا سیکھیں گے ہمیں اس کے لیے کچھ سافٹ ویئرس کی ضرورت ہوگی ہمیں ضرورت ہوگی ایک ویب سرور کی ایک ایسے ویب سرور کی جو کہ جاوا کے سرولیٹس کو رن کر سکے یہاں پہ جو ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے اور آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ہوگا وہ ہوگا ٹام کیٹ ٹام کیٹ ایک اوپن سورس ویب سرور ہے آپ اس کو فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جکارتا کی سائٹ سے اپاچی کی سائٹ سے آپ ہمارے ہینڈ آؤٹس میں اس کا یو آر ایل بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ سافٹ ویئر یا مے بی آپ کی سی ڈیز پہ یہ سافٹ ویئر آلریڈی اویلیبل ہو ہم ٹام کیٹ کو یہاں پہ یوز کریں گے ایز اے ویب سرور اس کی تھوڑی سی کانفیگریشن دکھائیں گے اگر آپ ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ کریں تو you can download its latest version we will be using version five point X five جو ٹام کیٹ کا میجر ففتھ ورژن ہے اس کے کوئی آگے ورژن استعمال کریں ہوں گے maybe five point five تو آپ جو بھی لیٹسٹ ورژن ہے ڈاؤن لوڈ دیٹ ورژن اور وہ اس کی ویسی ہی ساری چیزیں کانفیگریشن ہوں گی جیسا کہ ہم یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا رہے ہوں گے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ سرولیٹ بنائیں گے سرولیٹ کو ڈپلوائے کریں گے چلا کے دکھائیں گے and we will create our first hello world web application تب تک کے لیے تیاری کیجیے یہ چیزیں تھوڑا پڑھیے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ